حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کی نماز میں تین رکعت پر سلام پھیر دیا پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے ایک آدمی آپ کی طرف بڑھا اس کا نام خرباق تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی آپ غصے میں اپنے اوپر والی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے اور فرمایا کیا یہ درست کہتا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر کھڑے ہوئے اور رہ جانے والی رکعت بڑھائی پھر سلام پھیرا پھر صحف کے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اڑتیس